محترمہ حاضر مسعود صاحب اب چند ذاتی سوالات آپ سے کرنے جی ہاں، ہیں فرمائیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کہاں پیدا ہوئی ہیں ابتدائی تعلیم کہاں پائی اور اس سے متعلق جو بھی ہاں، باتیں جی۔ آپ کے ذہن میں ہوں شاعر صاحب میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی جی لیکن میرا سارا بچپن جو ہے وہ یو پی کے قصبوں چھوٹے چھوٹے شہروں میں گزرا ہے جی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی اس سلسلے میں میری یادیں بہت ہی تکلیف دہ ہیں جی۔ یہ طریقہ تعلیم ہی بہت مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ ہر شام ایک عدد ماسٹر صاحب ہر صبح ایک مولوی صاحب کا سامنا ہو جی جی یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ میرا داخلہ مشن اسکول کی تیسری جماعت میں نہ ہو گیا اچھا, اچھا، صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا یعنی ادبی تھا یا غیر ادبی میرے گھر کا ماحول تو خاصا دلچسپ تھا جی۔ مثلا ہمارے یہاں تنخواہ ملنے سے پہلے میرے اماں ابا اخراجات کا بجٹ بنانے بیٹھا کرتے تھے تو ہر مہینے خاصی رقم کتابوں رسالوں کی خریداری کے لیے رکھی جاتی تھی اچھا اچھا ہمارے کھلونوں کی کوئی مد مشکل ہی سے اس میں نکلتی تھی ہمارے ہاں بچوں کے دو ایک رسالے دو ایک زنانہ رسائل کے علاوہ جو رسالے آتے تھے جی۔ ان کا شمار اپنے دور کے عمدہ رسالوں میں ہوتا تھا مثلا نگار ہاں، ہاں، کلیم جی، جی۔ ہمایوں ادبی دنیا وغیرہ ان کے علاوہ کچھ مذہبی رسالے اور اخبار وغیرہ بھی باقاعدہ آتے تھے جی۔ کتابیں الگ تھیں اس کے علاوہ ابا میاں کا جہاں بھی تبادلہ ہوتا ان کے حلقے احباب میں ایسے لوگ آ جاتے جن کی وجہ سے گھر کے مردانہ حصے میں ادب سیاست شاعری انہیں چیزوں کا ذکر تھا اب اسے آپ چاہیے تو ادبی ماحول کہہ لیں ہاں صاحب نہیں یہ یہ تو بہرحال بہت ادبی ماحول تھا تھا اور پھر کہ میری امی بھی کچھ لکھتی تھیں اچھا، اچھا، ابو بھی جی، اچھا، کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے ہاں تو ان کے اثرات آپ نے ضرور قبول جی کیے ہاں۔ ہوں گے اچھا یہ بتائیے کہ بچپن کے کچھ ایسے مشاغل بھی ہیں آپ کے جن سے معلوم ہو کہ آپ اپنے ماحول میں دوسروں سے مختلف تھیں جی نہیں شاعر صاحب میں اپنے ماحول میں دوسروں سے میرا خیال ہے مختلف تو نہیں تھی جی۔ بس ایک کہانیاں سننے کا شوق تھا اور جی۔ یہ ساری دنیا کے بچوں کو ہوتا ہے ایک بات بتاؤں جی۔ مجھے جب پہلے پہلے ماسٹر صاحب کے پاس بیٹھنا پڑا تو میں نے بار بار سخت بغاوت کی اچھا۔ کتاب اور کاپیاں پھاڑی سلیٹ بھی توڑی روئی اور کان کھچوائے مگر کہانی سننے کے شوق کی وجہ سے ہوا یہ کہ بہت جلدی خود ہی پڑھنے کا مجھ میں شوق پیدا ہو گیا ایک دن یہ ہوا کہ بچوں کے رسالے میں شاید اس کا نام بنات تھا جی۔ سنڈریلا کی کہانی کا ترجمہ اور جی۔ تلخیص شائع ہوئی اچھا وہ میری سب سے بڑی بہن نے مجھے پڑھ کر سنائی جی۔ میں نے بار بار سننے کی فرمائش کی تو انہوں نے کہا بھائی خود پڑھ لو اور یہ کہانی جو مجھے اتنی پسند تھی میں نے خود پڑھنے کے شوق میں الف بیت ایک جو ہاں، مصیبت تھی اچھا۔ وہ برداشت کر لی <laughs> تو اب اپنے اب رہا اپنے ماحول سے مختلف ہونے والی بات جو ہے نا تو وہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جی، جی۔ کہ وہ میں اپنی ایک الگ کیاری ضرور بنایا کرتی تھی ہر جگہ ہمارے جی، یہاں پھولوں کا شوق بہت تھا گھر میں کیاریاں اچھا، بنتی تھیں اچھا۔ باہر بھی بنتی تھیں لیکن میں جو تھی نا وہ سب سے الگ جا کے چھپا کے ہاتھے میں کسی ویران سے اس میں جا کے جھاڑ جھنکار کے میں اپنی کیاری بنا کے اور اس میں جو بھی ملتا تھا وہ دیتی تھی اچھا، بس مجھے اچھا۔ ڈر ہی لگا رہتا تھا کہ کوئی آ کے اس کو اجاڑ نہ دی اور سب سے چھپاتی تھی اس چیز کو ہاں صاحب یہیں سے بات کھلتی ہے جی۔ یہیں سے راز ملتا ہے آپ کی ادبی زندگی کا اور آپ کے انداز فکر کا اچھا حیدر صاحب ویسے تو بات بہت پرسنل ہے لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ ادیب کی زندگی کے ان پہلوؤں کے بارے میں واقف ہوں جی ہاں، عام طور پر میرا اشارہ ہے جی، کہ آپ کے ہاں۔ گھر کے جو معاشی اور اقتصادی مسائل جو تھے جی، اس کا جی۔ کچھ پس منظر آپ بتا سکتے ہیں صاحب بات یہ ہے کہ وہ ہم نے تو اپنے نانا دادا کی زبانی جی۔ ان کے خاندان کے خوشحالیوں کے تذکرے ضرور ہاں۔ سنے تھے <clears throat> اور یہ تذکرے میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں ویسے ہی تذکرے ہیں جو غدر کے بعد بر صغیر کے بیشتر مسلمان گھرانوں کی اندہناک تاریخ کا ایک حصہ ہیں لیکن میں نے بس جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تو ایک بھائی اوسط درجے کا گھرانہ تھا اور یہاں سوتی لباس پہننے کو تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی سمجھا جاتا تھا لیکن کھانے پینے اور رہن سہن پر کچھ زیادہ ہی خرچ ہوتا تھا جی جی ہاں۔ یہ ماحول تھا اور یہ اقتصادی یا معاشرتی معاشی پس منظر ہاں صاحب متوسط گھرانوں میں تو یہ بات ہوتی تھی ویسے اس سے قطع نظر حاضر صاحب یہ بتائیے کہ طالب علمی کے زمانے میں ایسے بھی کچھ آپ کے مشاغل رہے جو آپ کی افسانہ نگاری کے محرک بنے دیکھیے میری افسانہ نگاری یعنی کے محرک اسکول نہیں تھا کیونکہ اچھا، اسکول میں میرا بہت ہی مختصر سا وقت گزرا جی جی میرے تو وہ حالات تھے افسانہ نگاری کے محرک جن کا سامنا مجھے اپنی امی اور بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے ابا میاں کی جوان موت کی بات کرنا پڑا جی جی ہاں تو مطلب یہ کہ زندگی نے آپ کو افسانہ نگار بنا جی ہاں جی, جی ہاں اچھا ہے صاحب یہ بتائیے کہ پہلا افسانہ آپ نے کس عمر میں لکھا اگر اسے افسانہ کہا جائے جی تو وہ میں نے لکھا تھا کوئی میرا خیال ہے تیرہ سال کی عمر میں لکھا تھا اچھا، جی وہ بچوں کے ایک رسالے میں چھپا تھا اچھا اور جب وہ افسانہ چھپا تو آپ کے گھرانے کا کچھ رد عمل جی، کیا جی، تھا ہاں۔ اس پر تو وہ رد عمل تو چونکہ موضوع ایسا تھا ایک شخص تھا جو سڑک کے کنارے بھوک سے مر جاتا ہے جی، جی۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی ہاں، ہاں، تو اس میں کسی نے کوئی برا نہیں مانا بلکہ بہت خوش ہوئے اور بلکہ جو بھوک کا احساس تھا جو ہمارے گھر کے لیے اب جی، ایک ہاں، طرح سے قسمت میں شامل ہو گیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس نے متاثر کیا افراد خانہ کو اور رشتہ داروں کو اچھا اصل میں ناخوش ہونے کا جو قصہ تھا نا وہ تو بعد میں آیا اس کے دو سال بعد اچھا اس وقت آیا جب ادبی دنیا میں ننھے میاں اور ساقی میں ہائے اللہ چھپا ہاں جی،, جی اچھا تو اس وقت یہ ہوا کہ کئی بزرگ ہمارے اتنے ناراض ہوئے کہ قطع تعلق کی دھمکیاں دیں اچھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو صرف اصلاحی مضامین لکھنا چاہیے حتیٰ کہ میری ایک خالہ جو علی گڑھ میں پڑھتی تھیں ہاسٹل میں اور اپنے استادوں کی تنقید کی وجہ سے جی۔ اتنی زیادہ دل برداشتہ ہوئیں کہ انہوں نے ہمیں ایک بہت سخت خط لکھا اور منع کیا کہ ہم کوئی ایسے موضوع پہ ہم لوگوں کو ان عمروں میں ایسا اچھا۔ نہیں لکھنا چاہیے ہاں، تو اس کی وجہ سے تو میں تو بہت گھبرائی اور بہت ہی پریشان ہوئی کہ میں نے ہاں، ہاں۔ کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے ہاں صاحب یہ تو بہرحال جس ماحول میں آپ نے پرویش پائی ہے تو وہاں ایسی باتیں تو ہو سکتی تھیں کہ آپ کے اس قسم کے موضوعات پر جو زندگی کی بڑی سچی عکاسی کر رہے ہوں تو کچھ لوگ اندیشے محسوس کر رہے ہوں لیکن خیر ہر ادیب کے ساتھ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جب گھر کا ماحول یہ تھا اور تو بعد میں آپ کی حوصلہ افزائی کس نے کی اس سلسلے میں جو اب آگے ہیں دیکھیے میری حوصلہ افزائی میری امی نے کی اور ایک میرے اکلوتے ماموں تھے جی۔ نو عمر سے جی۔ انہوں نے کی میرے ماموں اس قصے کے کچھ ہی دن بعد وفات پا گئے جی، جی۔ تو لیکن انہوں نے جب یہ سارا قصہ ہوا اور دھمکانا اور یہ وہ تو انہوں نے کہا تھا دیکھ لوں گا کوئی کیا بگاڑ لے گا تمہارا تمہارے اس سلسلے میں جو بھی تمہارا جی چاہے لکھو بس اچھا۔ لیکن لکھو سچی بات لکھو ہاں۔ اور الفاظ جو ہے ان میں احتیاط برتو ہاں، ہاں، یہ ان کی نصیحت تھی اور لیکن اس جی۔ سلسلے میں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں جی، جی۔ کہ جب تک میری شادی نہیں ہوئی میں جو کچھ بھی لکھا کرتی تھی حتیٰ کہ خط تک وہ میں اپنی والدہ کو دکھایا کرتی تھی اور مجھے اپنی <laughs> والدہ کے ذوق پہ اتنا بھروسہ تھا اور آج بھی ہے اور جو بھی انہوں نے افسانہ نگاری کے سلسلے میں یا اس سلسلے میں رائے دی وہ میں نے قبول کی بہت کم ہی اختلاف ہاں، مجھے بڑی خوش نصیب ہے اور آج بھی جو میری کتاب چھپتی ہے کوئی چیز چھپتی ہے تو سب سے پہلے میں یہاں میں ہوں میری ماں لاہور میں ہے اور ان کا خط اس سلسلے میں جب آتا ہے تو مجھے جی۔ جو مسرت حاصل ہاں، ہاں، ہوتی ہے اور اتنی صحیح تنقید مجھے جی، ان جی۔ سے ملتی ہے صاحب تو بڑی تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کو ایسی ماں نصیب ہے اچھا حیدر صاحب یہ بتائیے کہ جو ابتدا میں آپ نے لکھا تو کیا خواتین کے رسائل میں لکھا جو عموماً ہمارے یہاں چھپتے رہتے تھے اور یا ادبی رسائل جو عام جی، ہوتے جی۔ تھے دیکھیے نا میں نے تو وہ زنانہ رسائل جی ہاں، چھاپے ان پہ تو میں نے نہیں لکھ سکی اچھا۔ شاید ایک آدھ کوئی چیز چھپی ہو حجاب وغیرہ قسم کے ایک بامبے سے نکلتا تھا لیکن میری دانستہ یہ کوشش تھی کہ میں ان سے الگ رہوں وہ ایک خاص ٹائپ جو تھا وہ مجھے پسند ہی میں جو کیاری جی ہاں۔ الگ بنانے جی، کی جی، ایک روش اختیار کی تھی اسی کے نتیجہ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا اس وقت جو ادیب سرعام آ چکے تھے تو ان میں سے ایسے کون لوگ ہیں جن سے آپ متاثر ہوئی براہ راست جن کا اثر قبول کیا یا انڈیا دیکھیے نا شاعر صاحب غیر شعوری طور پر میں کن ادیبوں سے متاثر ہوئی میں کہہ نہیں سکتی جی جی دراصل جس زمانے میں میں نے لکھنا شروع کیا اس زمانے میں رسالے وغیرہ گھر میں بہت کم آتے تھے جی۔ خصوصاً ترقی پسند ادب سے متعلق جو رسالے نکلتے تھے ان کے پہنچ نہیں تھی میرے گھر میں اچھا اس لیے ادب کے نئے جو زاویے تھے اور ان سے تو ان کا تو مجھے بالکل شعور نہیں تھا بس یہ تھا کہ جو چیز بھی دل کھٹکتی تھی ماحول میں اس کو لکھ دیتی تھی پہلی کہانی کے بعد ایک دور مجھ پہ ایسا بھی آیا بہت مختصر سا جس میں رومانوی تصوراتی قسم کی کہانیاں میں نے لکھی جی۔ اور بڑی شعریت الفاظ کی بگھاری لیکن یہ دور تیزی سے گزر گیا اور جی۔ جب میں نے اور خدیجہ نے اپنے افسان ساقی اور ادب لطیف میں شاید کے لیے دیے تب گویا نئے ادب تک ہماری پہنچ ہوئی وہ چیزیں پھر ہمارے پاس آنے لگی اچھا، اچھا۔ اور ان رسائل میں لکھنے والے بہت اچھے لگتے تھے تو ان میں پسندیدہ کچھ لوگ ہوں گے جو آپ جی ہاں اب بھی اس نسل کے ہاں۔ لکھنے والے بہت اچھے لگتے ہیں مثلاً اس وقت بھی اچھے لگتے تھے اسمت چختائی ہیں راجن سنگھ بیدی منٹو جی۔ کرشن چندر ندیم اب کہاں تک نام ہاں، بہت بڑی جی ہاں، بہت بڑی نسل تھی اور بہت بڑی مگر اس طرح سے ایک بات میں بتا دوں کہ جی۔ میں نے شعوری طور پہ کبھی کسی کی طرح لکھنے کی کوشش نہیں کی اچھا غیر شعوری طور پر ہاں ہاں وہ تو بہرحال مطالعے کا حصہ ہوتے ہیں جی ہاں۔ اس لیے تو اچھا آپ کے افسانوں کا جو پہلا مجموعہ شائع ہوا تھا اس کا نام آپ کو کچھ یاد جی جی چرکے بہت ہی خاصا فضول سا نام لگتا ہے نہیں صاحب یہ نام تو مجھے یاد ہے کہ اس نام نے خاصا چونکایا تھا <laughs> جی۔ اور یہ خالص ایک ہاں، ہاں۔ یعنی صنف نازک کے تعلق سے اس نام میں اور بعد میں آپ کی تمام کتابوں میں یہ بات تھی ہائے اللہ آپ کا بہت اچھا نام تھا جی۔ کتاب کا اچھا صاحب یہ بتائیے کہ اب تک آپ کی کتنی کتابیں آ چکی ہیں دیکھیے پہلے تو چرکے تھے جی پھر ہائے اللہ جی۔ اس کے دو دو ڈھائی سال کے وقفے کے جی، جی۔ بعد اور پھر <clears throat> چھپے چوری جی اور اندھیرے اجالے جی تیسری منزل پانچ تو افسانوں کا مجموعہ ہے اور ڈراموں کے بھی تو جی ہاں ایک ڈراموں کا مجموعہ ہے وہ لوگ اچھا،, اچھا اچھا صاحب یہ جو جو افسانے آپ لکھتی رہیں گے ان کے موضوعات عموماً کیا رہے یعنی آپ نے کسی خاص طبقے کی جی، صاحب افسانوں کے موضوع تو بہت ہی مختلف ہوتے ہیں جی ہاں، وہ تو ہے لیکن تو آپ کو پتہ ہے میں دیہات میں قصبات میں شہروں میں ہر جگہ رہی ہوں تو اس لیے ہر طبقے اور ہر قسم کے کردار میرے افسانوں میں آتے ہیں جی۔ ویسے مجھے ذاتی طور پہ متوسط طبقے کا جو دوغلا پن ہے نا وہ خواہ شہری ہو یا کہیں بھی ہاں۔ ہو وہ مجھے لکھنے پہ بہت اکساتا ہے اور جلاتا ہے <laughs> یہ ہاں، اجے صاحب آپ نے جو ڈرامے لکھے ہیں جی۔ تو ایسا بھی کوئی ڈرامہ لکھا جو اسٹیج پلے کے لیے ہو اور لیکن میں نے وشو دلچسپ بات ہے جی، جی۔ میں نے چند ڈرامے لکھے ہیں اور وہ حقیقت میں اپنے ماضی سے میں نے انتقام لیا ہے ایک اچھا۔ دفعہ ہوا <laughs> یہ کہ اسکول کے زمانے میں مجھے ایک ڈرامے میں پارٹ ملا جی اور جب وہ موقع آیا اسٹیج پہ جانے کا تو ایکٹنگ کرنے کے بجائے معاشاہیوں کے سامنے میں گمسم کھڑی رہی پورے <laughs> اچھا اور کانپتی رہی اور آخر بے ہوش ہو کے تقریباً گر پڑی اچھا میں نے سوچا چلو اب زندگی میں ایکٹنگ نہیں کر سکی تو میرے لکھے ہوئے ڈراموں میں کوئی ایکٹنگ ہاں، کرے گا ہاں۔ اسی لیے اسی خیال سے میں نے لکھے ہیں سارے ڈرامے جو ہیں ایکٹ ہیں اور اسٹیج اچھا۔ پہ کھیلے بھی گئے ہیں کئی جی، دفعہ جی، ہاں، اچھا۔ کئی ڈرامے اس میں سے خصوصاً کھڑکی ہے اچھا، کھلی جی، کھڑکیاں ہیں دستک ہے اور فاطمہ ہے نوری خالہ اچھا، ہے ہاں، یہ کھیلے جا چکے ہیں اچھا، کئی اچھا، دفعہ لاہور میں بھی اور یہاں پہ بھی حضرت صاحب یہ بتائیے ڈرامے بھی آپ نے لکھے افسانے بھی لکھے ناول بھی لکھا آپ نے کوئی جی نہیں ناول میں نے مکمل نہیں کیا اس لیے کہوں گی نہیں لکھا ہوا یہ کہ میں نے ناول لکھنا شروع کیا تھا سن پچپن جی، میں جی جی اور کافی سے زیادہ لکھ لیا تھا کہ اطلاع آئی تو تھی یہ <laughs> جی کہ ہاں۔ آپ ناول لکھ رہی ہیں پھر میں نے ادھورا چھوڑ دیا کیوں بھئی یہ اس لیے کہ اب سکہ بند ادیب ہونے کے لیے ناول لکھنا یہاں ضروری ہو گیا ہے کچھ ہمارے یہاں ہاں۔ پاکستان میں میں یہ ہوا ہے کہ اب اس کو ادیب ہی نہیں مانا جاتا جو صرف افسانے لکھتا ہے خواہ اس نے زندگی اپنی افسانہ نگاری میں گزار دی ہو جب تک اس نے ناول <laughs> نہ لکھا ہو اسے تسلیم نہیں کر رہے تو میں نے زد میں چھوڑ دیا میں سمجھتی ہوں اچھا۔ کہ میں کبھی ناول نہیں لکھوں گی اس لیے <laughs> اگر مجھے مقدم ہے جی، جی۔ اور ویسے ناول کا ذکر آیا ہے تو بات یاد آئی کہ آج کل تو خواتین بہت سی ناولیں لکھ رہی ہیں اور صبح شام کسی نہ کسی خاتون کے نام سے کوئی ناول مارکیٹ میں آ جاتا ہے اور اچھا، آپ بھی اچھا، اچھا، خاتون ہاں، ہیں تو ٹھیک ہے <laughs> اب یہ کچھ زنانہ رسائل والا کچھ اب وہ بنا رہے ہیں ایک خاص خاتون کے لحاظ سے جی، جی۔ سے خواتین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اسمت چختائی قرطلین حیدر خدیہ مستور ہاں، ہاں۔ جمیلہ ہاشمی ہے الطاف فاطمہ رضیہ فصحمت وغیرہ کے ناولوں کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ تو بہت اچھے ناول ہیں آپ غالباً ان ناولوں کے بارے جی میں ہاں، پوچھ رہے ہیں جن سے ہمارے بک سٹال آج کل بھرے پڑے ہیں جی ہاں, جی ہاں، میں جی ہاں۔ تو اسی طرف میرا اشارہ تھا اس لیے میں نے زیادہ لب مطلب مسکرہ میرے خیال میں عام عورتوں کے ذہنی فرار کے لیے ناولیں خاصا مواد مہیا کرتی ہیں اور تو آپ کے خیال میں اس سے کوئی ادب میں اضافہ بھی ہو رہا ہے بالکل قطعی کوئی اضافہ نہیں ہوتا ایسی چیزیں تو ہر ملک میں ہر جگہ وقت گزاری کے لیے نفع اندوزی کے لیے پبلشرز کی اجے صاحب آپ نے ابھی جی ہاں ابھی جو آپ نے چند خواتین کا نام لیا ادیبوں میں خاص طور سے افسانہ نگاروں میں اور ناول نگاروں میں مثلا قرۃ العین حیدر بانو قدسیہ اور رضیہ فصیح احمد وغیرہ اور بھی چند لوگ ہیں تو ان میں آپ کو کون پسند آتی ہیں دیکھیے یہ سوال آپ نے خواتین لکھنے والیوں تک کیوں محدود کر دیا جناب ادب <laughs> اس قسم ادب میں اس قسم کی حدود نہ قائم نہیں میں اس لیے آپ نے مرد لکھنے والوں کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا صاحب پسند صرف خاتون کیوں سنا ہے کہ خاتون دوسری خاتون کو مشکل سے پسند کرتی ہے نہیں یہ کون کہتا ہے ادب اگر ہے وہ تو خاتون لکھے یا حضرت لکھے وہ جی۔ ایک ہی بات ہے تو اس میں تو بہرحال خیال یہ آ گیا تھا نہیں صاحب یہ تو سبھی لکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ پسند ہے آپ سب کو شامل کیجئے نا صرف ہاں، خواتین ہاں، ہاں۔ تک محدود ہیں کچھ زنانہ رسائل والا سوال ہو جاتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ تنقید میں کچھ مارجن رہ جاتا ہے میرا خیال ہے مرد جب کسی خاتون کا ادب پڑھے یا خاتون کسی ودرنگ ہائٹس جو ہے اسے آپ کس درجے میں رکھیں گے کیا وہ خواتین کے ادب میں شامل ہے یا خاتون کا ادب نہیں نہیں خیر اس کو تو آپ ہم ادب بھی میں شامل کریں گے ادب میں شامل کریں گے نا تخصیص میں لیکن وہاں انگریزی میں بھی آپ کو ایسی ناول مل جائیں گے ہاں، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زنانہ ادب کا خاص جیسے میں اس اصطلاح کو تسلیم ہی نہیں کرتی زنانہ ادب ہاں۔ نہ زنانہ ادب ہوتا ہے نہ مردانہ ادب ہوتا ہے ادب ادب ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اچھا صاحب یہ بتائیے کہ اب چلیے ادب سے ذرا گھر کی طرف آئیں کہ ماشاءاللہ آپ تو صاحب اولاد ہیں آپ کے بچوں میں بھی کچھ ادبی ذوق آپ کے جی ہاں میری دونوں بیٹیاں ہیں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہیں ہاں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو سستا ادب بالکل نہ پڑھے اور بالکل وہ اس طرف راغب نہیں ہوئی حالانکہ میرے پاس بعض دفعہ ایسے رسائل آ بھی جاتے ہیں جنہیں لیکن ہاں، ہاں۔ لیکن وہ جو نہیں ایک بات سنیے جی۔ میری جو بڑی بچی ہے نوید جی، جی، میں نے یہ دیکھا کہ اس کو چھوٹے پن سے چیزیں دینی شروع کی بارہ تیرہ سال کی عمر سے اس نے انگریزی اور اردو ادب کی کافی کتابیں پڑھ لی پڑھنا شروع کر دی اور اب وہ اس کو بہت اچھی نالج ہے لیکن چھوٹی بچی جو ہے میری نوشی جی، جی۔ اس کو میں اب جان بوجھ کے اس کی عمر کے مطابق کتابیں دیتی ہوں اچھا ہاں۔ پوچھیے اس کی وجہ کیا ہے جی جی کیا میں نے یہ محسوس کیا کہ میری بڑی بچی کی نے اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی وجہ سے اس کا جو ہے اس ٹائپ کے مطالعے نے اس پہ ظلم کیا اس سے اس کا بچپن جو ہے نا وہ اچھا جو چند جی، ہاں، ہاں، پن تھا وہ اچھا۔ چھن گیا اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے زندگی کی حقیقتوں کو کتابوں میں دیکھ کے اپنی ہاں۔ عمر سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہاں، ہاں، تو میں چھوٹی بچی کو میں بچا رہی ہوں جی، کیونکہ جی، میں جی۔ مجھے خود بچپن نصیب نہیں ہوا اتفاق سے یہ بڑی نفسیاتی بات آپ نے جی ہاں۔ سوچی ہے اور واقعی یہ اس پر ہر ماں کو غور کرنا چاہیے کہ بچوں کو بچپن میں کس قسم کی کتابیں ملنی چاہیے جی ہاں، تاکہ ان ان کا بچپن کے کے ساتھ ساتھ رہے عمر اور وقت سے پہلے وہ جی ہاں۔ زندگی کے تل حقیقتوں کو نہ دیکھنے لگے صحیح اچھے صاحب یہ تو بچوں کی بات ہے اور اب ذرا بچوں کے اب بجان کی طرف <laughs> بات تو کچھ میں نے کیونکہ مسئلہ ذرا سا یہاں پہ آپ کے شوہر احمد علی صاحب صحافی ہیں جی اور آپ ادیبہ ہیں جی۔ تو اس رشتے سے آپ کے ادب پر صحافت کا رنگ غالب آنے کا کوئی اندیشہ تو نہیں ہے یا ان کے ادیب ہو جانے کا کوئی خطرہ تو نہیں شادی کو جی۔ آپ بتائیے آپ انہوں نے تو بہت کوشش کی ہاں کہ آپ کو صحافی بنا دیں کہ مجھ میں صحافت کے جراثیم اچھا۔ داخل کر دیں اور اس کی جی۔ وجہ سے یہ ہنسی کی بات نہیں ہے جی میرے شوہر نے کئی دفعہ مجھے مشورہ دیا کہ تمام بڑے ادیب جو ہیں وہ مختلف رائٹنگز آزماتے ہاں، ہیں ہاں، اور یہ ٹھیک ہے لیکن میں بڑی ادیب اپنے آپ کو نہیں سمجھتی اس لیے مجھ میں ذہنی کشمکش پیدا ہوئی اور مجھے دقت ہوئی اور میں نے جب بھی آزمانے کی دوسری چیزیں کوشش کی تو مجھے ذرا اذیت ذہنی محسوس ہوئی تو میں نے صحافت سے جی ہاں ذرا دوری کئی دفعہ ایسا موقع آیا کہ میں بہت کامیاب سے ہاں، ہاں، پیسے ویسے کمانے کے بن سکتی مجھے ہیں میں جی کئی دفعہ ہاں، یہاں اخبارات سے آفر ہوئی بہت اچھے اچھے معاوضوں جی، پر جی۔ لیکن میں دامن بچا گئی کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر شاید میں ابھی تو امید ہے کہ لکھوں گی <laughs> شاید پھر کبھی نہ لکھتی اچھا تو احمد علی صاحب کے ادیب ہو جانے کا کوئی خطرہ خوشی ہوگی میں ادب پڑھتے تو ہیں جو فرصت ملتی ہے لیکن اردو ادب ہمارا غریب نہیں ہاں۔ پڑھتے بس یہ ہاں، بات ہاں، ہے کم کم ہی پڑھتے ہیں جب شادی کرنا تھی اس وقت پڑھ لیا تھا انہوں نے اسی مقصد کے لیے شاید <laughs> پڑھا ہوگا جی صحافت بہت کافی وقت صاحبہ بہت خوشی ہوئی آج آپ سے ایسی ایسی جی، باتیں معلوم ہوئی جی۔ کہ بہت سے آپ کے جو پڑھنے والے ہیں شاید ان باتوں سے واقف نہ رہے ہوں جی۔ تو آپ کو بڑی زحمت ہوئی آپ کی طبیعت جی، بھی خراب تھی پھر بھی آپ تشریف لائیں شکریہ آپ کا اچھا خدا حافظ